سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ یہ تمہارے اجر زیادہ کرنے والا ہے حدیث نمبر گیارہ سو اکیاسی مسند احمد